اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے اذا وقعت الواقعہ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا لیس لوقعتها سلیم تو اس کے پیش آنے کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا وہ ایک تہو بالا کرنے والی چیز ہوگی اذا رجت الارض رجا جب زمین ایک بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا اور پہاڑوں کو پیس کر چورا کر دیا جائے گا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثَّا یہاں تک کہ وہ بکھرا ہوا غبار بن کر رہ جائیں گے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا اور لوگوں تم تین قسموں میں بٹ جاؤ گے فأصحاب بل ما أصحاب مسح چنانچہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں کیا کہنا ان دائیں ہاتھ والوں کا اوسح بل مشہب اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں کیا بتائیں وہ بائیں ہاتھ والے کیا ہیں والسابقون السابقون اور جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ تو ہیں ہی سبقت لے جانے والے اولئیک المقربون وہی ہیں جو اللہ کے خاص مقرب بندے ہیں فی جنات النعیم وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے من الاولین شروع کے لوگوں میں سے بہت سے وقلیل من الاخرین اور بعد کے لوگوں میں سے تھوڑے على سور سونے کے تاروں سے بنی ہوئی اونچی نشستوں پر متقابلین ایک دوسرے کے سامنے ان پر تکیہ لگائے ہوئے یطوف علیہم ولدان مخلدون صدا سدا رہنے والے لڑکے ان کے سامنے گردش میں ہوں گے وكأس من معين ایسی شراب کے پیالے جگ اور جام لے کر لا يصدعون عنها ولا ينزفون جس سے نہ ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ ان کے ہوش اڑیں گے مما يتخيرون اور وہ پھل لے کر جو وہ پسند کریں يشتهون اور پرندوں کا وہ گوشت لے کر جس کو ان کا دل چاہے وحور عین اور وہ بڑی بڑی آنکھوں والی ہوریں كأمثال اللؤلؤ المكنون ایسی جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی جزاء بما كانوا يعملون یہ سب بدلہ ہوگا ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما وہ اس جنت میں نہ کوئی بےحودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات إلا قيلا سلاما سلاما ہاں جو بات ہوگی سلامتی ہی سلامتی کی ہوگی وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ اور وہ جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے کیا کہنا ان دائیں ہاتھ والوں کا فی سخ وہ عیش کریں گے کانٹوں سے پاک بیریوں میں وطلح منضود اور اوپر تلے لدے ہوئے کیلے کے درختوں میں وظل ممدود اور دور تک پھیلے ہوئے سائے میں اور بہتے ہوئے پانی میں اور ڈھیر سارے پھلوں میں لا لکوتوں جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی وفرش مرفوعة اور اونچے رکھے ہوئے فرشوں میں ان شا انشاء یقین جانو ہم نے ان عورتوں کو نئی اٹھان دی ہے جانا ہن اب چنانچہ انہیں کنواریاں بنایا ہے شوہروں کے لیے محبت سے بھری ہوئی عمر میں برابر لأصحاب الیمین سب کچھ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ثلت من الاولین جن میں سے بہت سے شروع کے لوگوں میں سے ہوں گے تم مین اور بہت سے بعد والوں میں سے الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں کیا بتائیں بائیں ہاتھ والے کیا ہیں فی سموم حمیم وہ ہوں گے تپتی ہوئی لو میں اور کھولتے ہوئے پانی میں وظل من اور سیاہ دھوئے کے سائے میں لا بارد ولا کریم جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ کوئی فائدہ پہنچانے والا انہم كانوا قبل ذلك مترفین یہ لوگ اس سے پہلے بڑے عیش میں تھے وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ اور بڑے بھاری گناہ پر اڑے رہتے تھے وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اور کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن کر رہ جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا او اب اور کیا ہمارے پہلے گزرے ہوئے باپ دادوں کو بھی ال اونین کہہ دو کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے لوگ الى یوم معلوم ایک متعین دن کے طے شدہ وقت پر ضرور اکٹھے کیے جائیں گے تم انکم ایوہ الضالون المکذبون پھر اے جھٹلانے والے گمراہ ہو تم لوگوں کو شجر من زقوم ایک ایسے درخت میں سے کھانا پڑے گا جس کا نام زقوم ہے فمالئون او البطون پھر اسی سے پیٹ بھرنے ہوں گے فشاربون علیہ من الحمیم پھر اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا فشاربون شرب الہیم اور پینا بھی اس طرح جیسے پیاس کی بیماری والے اونٹ پیتے ہیں نزلهم يوم الدین یہ ہوگی جزا و سزا کے دن ان لوگوں کی مہمانی نحن خلقناكم فلولا تصدقون ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے افرأيتم ما تمنون ذرا یہ بتلاؤ کہ جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ کیا اسے تم پیدا کرتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہیں نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کے فیصلے کر رکھے ہیں اور کوئی نہیں ہے جو ہمیں اس بات سے آجز کر سکے نبدل وننشئكم فيما لا تعلمون کہ ہم تمہاری جگہ تم جیسے اور لوگ لے آئیں اور تمہیں پھر سے کسی ایسی حالت میں پیدا کر دیں جسے تم نہیں جانتے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ اور تمہیں اپنی پہلی پیدائش کا پورا پتہ ہے پھر کیوں سبق نہیں لیتے تَحْرُثُونَ اچھا یہ بتاؤ کہ جو کچھ تم زمین میں بوتے ہو تم تذرا نیو کیا اسے تم اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر ڈالیں جس پر تم بھونچک کے رہ جاؤ لمغرمون کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا بل نحن محرومون بلکہ ہم ہیں ہی بد نصیب أفرأيتم الماء الذي تشربون اچھا یہ بتاؤ کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون کیا اسے بادلوں سے تم نے اتارا ہے یا اتارنے والے ہم ہیں لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا بنا کر رکھ دیں پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے افرأيتم النار التي تورون اچھا یہ بتاؤ کہ یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ کیا اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا پیدا کرنے والے ہم ہیں نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين ہم نے ہی اس کو نصیحت کا سامان اور صحرائی مسافروں کے لیے فائدے کی چیز بنایا ہے فسبح باسم ربك العظيم لہذا اے پیغمبر تم اپنے عظیم پروردگار کا نام لے کر اس کی تسبیح کرو اقسم بمواقع النجوم اب میں ان جگہوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاں ستارے گرتے ہیں وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی زبردست قسم ہے انہو لقرآن کریم کہ یہ بڑا باوقار قرآن ہے فی کتاب مکنون جو ایک محفوظ کتاب میں پہلے سے درج ہے لا يمسه الا المطهرون اس کو وہی لوگ چھوتے ہیں جو خوب پاک ہیں تنزیل من رب العالمین یہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جا رہا ہے نو کیا پھر بھی تم اس کلام سے بے پروائی برتتے ہو وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ اور تم نے اسی کو اپنا روزگار بنا لیا ہے کہ اس کو جھٹلاتے رہو فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب کسی کی جان گلے تک پہنچ جاتی ہے وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ اور اس وقت تم حسرت سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ اور تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں مگر تمہیں نظر نہیں آتا فلولا ان كنتم غیر مدینین اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوتا ترجعونها ان كنتم صادقین کہ تم اس جان کو واپس لے آؤ اگر تم سچے ہو پھر اگر وہ مرنے والا اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہو تو جن تون تو اس کے لیے آرام ہی آرام ہے خوشبو ہی خوشبو ہے اور نعمتوں سے بھرا باغ ہے اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو بس من اوسحابل تو اس سے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے کہ تم دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو اور اگر وہ ان گمراہوں میں سے ہو جو حق کو جھٹلانے والے تھے نو من حمیم تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے وَتَصْلِيَةُ جَحِيم اور دوزخ کا داخلہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بالکل صحیح معنی میں یہی یقینی بات ہے فسبح ربك العظيم لہذا اے پیغمبر تم اپنے عظیم پروردگار کا نام لے کر اس کی تسبیح کرو